الرحمن شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے رحمان نے قرآن کی تعلیم دی اس نے انسان کو پیدا کیا اس کو بولنا سکھایا سورج اور چاند کے لیے ایک حساب ہے اور ستارے اور درخت سجدہ کرتے ہیں اور اس نے آسمان کو اونچا کیا اور اس نے ترازو رکھ دی کہ تم تولنے میں زیادتی نہ کرو اور انصاف کے ساتھ سیدھی ترازو تولو اور تول میں نہ گھٹاؤ اور زمین کو اس نے خلق کے لیے رکھ دیا اس میں میوے ہیں اور کھجور ہیں جن کے اوپر غلاف ہوتا ہے اور بھس والے اناج بھی ہیں اور خوشبودار پھول بھی پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو چھٹلاؤ گے اس نے پیدا کیا انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھن کھناتی ہوئی مٹی سے اور اس نے جنات کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے اور وہ مالک ہے دونوں مشرق کا اور دونوں مغرب کا پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے اس نے چلائے دو دریا مل کر چلنے والے دونوں کے درمیان ایک پردہ ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے ان دونوں سے موتی اور مونگا نکلتا ہے پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے اور اسی کے ہیں جہاز سمندر میں اونچے کھڑے ہوئے جیسے پہاڑ پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے جو بھی زمین پر ہے وہ فنا ہونے والا اور تیرے رب کی ذات باقی رہے گی عظمت والی اور عزت والی پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے اسی سے مانگتے ہیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں ہر روز اس کا ایک کام ہے پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے ہم جلدی فارغ ہونے والے ہیں تمہاری طرف اے دو بھاری قافلوں پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے اے جنوں اور انسانوں کے گرو اگر تم سے ہو سکے تو تم آسمانوں اور زمین کی حدود سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ تم نہیں نکل سکتے بغیر صنعت کے پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے تم پر چھوڑے جائیں گے آگ کے شعلے اور دھواں تو تم بچاؤ نہ کر سکو گے پھر تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے پھر جب آسمان پھٹ کر کھال کی مانند سرخ ہو جائے گا پھر تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو چھٹلاؤ لاؤ گے پس اس دن کسی انسان یا جن سے اس کے گناہ کی بابت پوچھ نہ ہوگی پھر تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹ لاؤ گے مجرم پہچان لیے جائیں گے اپنی علامتوں سے پھر پکڑا جائے گا پیشانی کے بال سے اور پاؤں سے پھر تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو چھٹلاؤ گے یہ جہنم ہے جس کو مجرم لوگ جھوٹ بتاتے تھے وہ پھریں گے اس کے درمیان اور کھولتے پانی کے درمیان پھر تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو چھٹلاؤ گے اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے اس کے لیے دو باغ ہیں پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو چھٹلاؤ گے دونوں بہت شاخوں والے پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے ان کے درمیان دو چشمے جاری ہوں گے پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے دونوں باغوں میں ہر پھل کی دو قسمیں پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے وہ تکیا لگائے ایسے بچھونوں پر بیٹھے ہوں گے جن کے استر دبیس ریشم کے ہوں گے اور پھل ان باغوں کا جھک رہا ہوگا پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہوں گی جنہیں ان لوگوں سے پہلے نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا نہ کسی جن نے پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے وہ ایسی ہوں گی جیسے کہ یاقوت اور مرجان پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کیا ہے پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے اور ان کے سوا دو باغ اور ہیں پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے دونوں گہرے سب سیاہی مائل پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے ان میں دو چشمے ہوں گے ابلتے ہوئے پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے ان میں پھل اور کھجور اور انار ہوں گے پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے ان میں خوب سیرت خوبصورت عورتیں ہوں گی پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے خیموں میں رہنے والیاں پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے ان سے پہلے ان کو نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا ہوگا اور نہ کسی جن نے پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے تکیا لگائے سبز مسندوں پر اور قیمتی نفیس بچھونے پر پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے بڑا بابرکت ہے تیرے رب کا نام بڑائی والا اور عظمت والا